اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کی تنسنگت سنگت کومیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتی نہ ہو